بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بکثرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں